بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے مسلمان بھائی اے میرے مسلمان بھائی اللہ الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على على نبينا محمد صلی اللہ علیہ اے میرے مسلمان بھائی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے رشتے میں جوڑ دیا ہے اور ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے جو نہ تو خون کا رشتہ ہے نہ حسب و نصب کا رشتہ نہ ہی رنگ و نسل کا بلکہ یہ دینی رشتہ ہے دین اسلام کا رشتہ ہے جس نے ہمیں تمام نسلی حدود و قیود کو توڑ کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا یہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے یہ قرآن و سنت پر چلنے والوں کا دین ہے ایک ایسا دین ہے کہ جس کی فتح و کامیابی خدا نے لکھ دی ہے کہ جس کی فتح و کامیابی خدا نے لکھ دی ہے جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں اس کا وعدہ سچا وعدہ ہے وہ اسے پورا کرتا ہے برادران اسلام آئیے ہم ذرا تاریخ انسانی کی ان خوبصورت اور آگ کو پلٹے میرے بھائی آئے ہم ذرا تاریخ انسانی کی ان خوبصورت آگ کو پلٹے اور ان سطروں کو پڑھیں جن سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں جن سے توحید کی روشنی جل نظر آتی ہے جس عزم ہمت کی اس قوت نے اپنی لپیٹ میں دیکھ رکھا ہے جس سے پہاڑوں پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے جس کے سامنے اور بڑی بڑی بڑی ہمتوں والوں کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں جو شہدا کے پاکیزہ لوہوں کی روشنائی سے تحریر کیا گیا ہے جس سے قیامت کے روز مس امبر کی خوشبو آئے گی جو پاکیزہ ہاتھوں اور سلیم فطرت دلوں کا ترجمان ہے لیکن اس دین کے پیغمبر کی سیرت کیسی تھی اس دین کا امام و پیشوا کیسا تھا اس عظیم ہستی کے اس عظیم ہستی کے سیرت و کردار کا ذکر جس نے تاریخ پلٹ دی عزم و ہمت استقامت کی داستان اپنے اندر ایسی حلاوت اور مٹھاس رکھتی ہے جسے سننے کے لیے ہمارے کان بے چین ہیں اور دل مسترب و بے قرار آئیں ذرا ہم شروع سے اس عظیم داستان کا آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کے دوران ہم اس کے بعد اہم پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کیونکہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پہلو کا احاطہ کرنا تمام حق ہمارے لیے ممکن نہیں اور نہ ہی یہ مختصر وقت اس کا متحمل ہو سکتا ہے میرے مسلمان بھائی خانہ کعبہ جسے تین سے ساٹھ بتوں سے بنا پڑا تھا مسجد حرام ان بتوں کی وجہ سے ناپاکی اور کی آمش گاہ بنی ہوئی تھی ان بتوں نے جہاں ایک جانب مسجد حرام کو ناپاک کیا ہوا تھا دوسری جانب اللہ واحد اللہ شریف کی عبادت میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے لوگ ان بتوں کے آگے نہ صرف نظر و نیاز پیش کرتے تھے بلکہ ان کے نام پر جانور کر قربان کرتے تھے یوں مکمل طور پر ان بتوں کی پوجا اور اطاعت کی جاتی تھی اور حاکمیت پر ایمان رکھتے تھے لوگوں کا دین ان بتوں کی پوجا اور حاکمیت کا مجموعہ تھا اور یوں تباہی تباہی تھی جس نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اس اندھیری رات اور گٹا ٹوپ اندھیرے میں عبداللہ بن عبد المطلب القرشی الحاشمی کی شادی آمنا بن سے ہوئی اور یوں آمنا کو یہ سعادت ملی وہ اس عظیم ہستی کی ماں بنی جس نے آگے جا کر تاریخ کو بدل دیا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک روشنی آپ کے بدن سے نکلی جس نے ملک شام کے اندر کسرا کے محلات تک روشن کر دیا یہ بچہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا یہ والد وفات پا گئے والد کی وفات کے چند ماہ بعد دادا عبد المطلب کو پوتے کی ولادت کی بشارت ملتی ہے جسے دادا نے محمد کے نام سے پکارا بچے کی رضاعت کا مرحلہ قبیلہ بنو سعد میں طے ہوتا ہے اس مرحلے کی تکمیل کے بعد بچہ ماں کے پاس واپس آتا ہے کہ بقیہ تربیت ماں کی صحبت کے سائے تلے حاصل کرے لیکن قدرت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا ابھی عمر کا چھٹا سال مکمل نہیں ہوا کہ والد بھی وفات والدہ بھی وفات پا گئی اور یوں بچہ باپ کے ساتھ ساتھ ماں کی محبت اور شفقت سے محروم ہو گیا والدہ کا انتقال مدینہ کے قریب ابوا کے مقام پر ہوا اس کے بعد ساری ذمہ داری دادا کے کندھوں پر آن پڑی دو سال کے مختصر عرصے میں جب بچے کی عمر صرف آٹھ سال تھی دادا بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر لیکن وفات سے قبل دادا عبد المطلب نے بچے کے چچا ابو طالب سے بچے کی کفالت کے عہد لے لیا جنہوں نے اپنے بھتیجے کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر لی اور اپنے عزیز ترین بیٹوں کے مقام پر رکھا وہ بچے کو اپنے ساتھ سلاتے اور سفر و حدر میں اپنے ساتھ رکھتے یوں بچہ اپنے چچا کی کفالت میں اس طرح پروش پانے لگا اس طرح بچے نے بچپن سے جوانی تک کے مراحل طے کیے اس دوران کریش نے آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانا اور جوانی میں قبائل نے ہجر اسود کے جھگڑے میں آپ کو اپنا خالص مقرر کیا جہالت کے اس دور میں جب حرم کا طواف برہنا کیا جاتا تھا آپ کو نہ ہی تو کسی نے برہنا دیکھا اور نہ ہی کبھی کسی بت کے آگے سجدہ ریز ہوئے یوں جب خدیجہ بن خیلد نے آپ کی دیانت اور امانت کی شہرت سنی تو فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو اپنے مال کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجیں گی آپ نے اس سے اتفاق کر لیا چنانچہ خدیجہ بن خیلد نے آپ کو اپنے مال کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی اپنے غلام میسرا کو بھی بھیجا میسرا نے اس سفر کے دوران انتہائی غیر متوقع مناظر دیکھے اس نے دیکھا کہ گرمی کی شدت میں دو فرشتے محمد پر سایہ کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کی امانت اور دھیانت سے بھی متاثر ہوا اسی طرح اس بار خدیجہ بنت خولد کو تجارت میں پہلے سے کی گنا زیادہ منافع ہوا خدیجہ بنت خولد نے آپ کی امانت اور دیانت سے متاثر ہو کر آپ کو شادی کی پیشکش کی جسے آپ نے قبول کر لیا اور یوں حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی جنہوں نے سب سے زیادہ ایام میں زندگی آپ کے ساتھ گزارے یوں ماؤ سال بیتتے رہے یہاں تک کہ آپ چالیس سال کے ہو گئے اور یہود کے کہنوں میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ اس امت کے نبی کی باست کا وقت آ گیا ہے اس کی باست جزیرہ عرب میں ہوگی اس بنیاد پر یہودیوں کو یہ خیال تھا کہ وہ نبی ان میں سے ہوگا ان دنوں آپ کا معمول تھا کہ آپ اپنا اکثر وقت غار حیران میں عبادت کی غرض سے گزارتے جس میں آپ بالکل تخلیے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے اور قبرت الہی حاصل کرتے چالیس سال کی عمر میں آپ نے جو خواب دیکھے وہ صبح روشن کی طرح سچے ثابت ہوئے ادھر سندھیری رات کے ختم ہونے اور طلوع آفتاب کا وقت بتدریج قریب سے قریب آ رہا تھا اسی دوران ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی مخلوق ظاہر ہوئی جو آپ نے اس سے قبل نہ دیکھی تھی وہ مخلوق حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور آپ اپنی اصل حالت میں تھے جیسے کہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو تخلیق کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پر ہمارے ماں اور باپ قربان ہوں حضرت ابراہیل کو ان کی حقیقی صورت میں دیکھ کر گھبراہٹ تاری ہو گئی پریشان ہو گئے خوف کے اس عالم میں حضرت ابراہیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھیجا یہاں تک کہ میری قوت قوت برداشت جواب دینے لگی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو میں نے کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں اس نے مجھے دوبارہ بھیجا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی اس پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس پھر اس نے مجھے تیسری بار پکڑ کر بینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوچڑے سے پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ علم جس وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا یہ وہ سورہ الگ کی پہلی آیات تھی اس موقع پر نازل ہوئی تو اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کامتے رجتے ہوئے خوف کے عالم میں واپس پلٹے اور خریجہ بنت خیلت کے پاس پہنچ کر کہا مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ مشہور جملہ ضم لونی ضم لونی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا دیا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے خوف کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے پھر سارا واقعہ ان کو سنایا اور کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں آپ خوش ہو جائیے خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہ کرے گا خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں سچ بولتے ہیں بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں نادار لوگوں کو کما کر نادار لوگوں کا خیال رکھتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو ان کے چچا زاد بھائی تھے زمانہ جہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے وہ عربی لکھتے تھے اور عربی میں انجیل بھی لکھتے تھے آپ بہت بڑے تھے نابینا ہو گئے تھے حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے ورقہ نے کہا بھتیجے تم کو کیا نظر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کچھ دیکھا تھا وہ آپ نے وہاں بیان کیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا او یہ تو وہی ناموز یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسا علیہ السلام پر نازل کیا تھا کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں قوی اور جوان ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی رسول اللہ صلی اللہ وسلم فرمایا آیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورکا نے کہا ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو ہاں اگر میں آپ کا زمانہ پایا تو آپ کی پرزور مدد کروں گا 明白。 ہاں تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی وسلم کو پکارا یہ اس پیغام ربانی کی شروعات تھی اس کی ذمہ داری آپ کو دی گئی اور یہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر مالک حقیقی اللہ رب العالمین کی ابوجیت میں دینے کی ابتدا تھی ایک انتہائی گھٹن اور اشوب مصائب سے بھرپور سفر کا آغاز تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر انتہائی نامساعد حالات کا ندائے ربانی پر لبہ کہتے ہوئے ایک صادق مومن کی طرح صبر استقامت سے مقابلہ کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی پر کہتے ہوئے سب سے پہلے اپنے عزیز و قارب سے اس دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے پھر ان کے ساتھ حضرت عثمان حضرت بلال ابو عبدہ بن جراح عبد بن عوف اور ارکم بن الم نے اسلام قبول کیا خاموش دعوت کا یہ سلسلہ تین سال تک جاری رہا یہاں تک کہ حکم ربانی نازل ہوا المشركين بس آپ اس حکم کی جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرقوں سے منہ پھیر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم الہی کے ملنے پر کوہ سفا پر گئے اور قریش کو عرب کی اس خاص اسلوب سے پکارا جس سے وہاں کے کسی خطرے کے موقع پر قوم کو بلایا جاتا تھا اور باواز بلند پکار کر کہا بے شک میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں شدید ترین عذاب سے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ ایک نہ ختم ہونے والی طویل جنگ کا آغاز ہو گیا جس کی ابتدا ابو لہب نے یہ کہہ کر کی کہ ہلاکت ہو تیرے لیے کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے تب کا الحاظ الحاد جمع قریش نے اس کے بعد دعوت اسلامی کی دشمنی کو اپنے لیے ضروری قرار دیا اور وہ دعوت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کو اپنا وطیرہ بنا لیا اس اسلام دشمنی میں پیش پیش ابو جہل تھا جس کا اصل نام بن حشام ابو لہب ربیہ کے بیٹے شیبہ اور اتبا تھے یوں اکابرین قریش نے ان ایمان لانے والے کمزور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی جنہوں نے سب سے پہلے اسرائے حق کو قبول کیا ان میں سرفرست حضرت بلال آل یاسر بن عرد جنہوں نے سب سے پہلے اس حق کو قبول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان رفقاء کرام کو اس حال میں دیکھتے تو انہیں صبر استقامت کی تلقین کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آل یاسر کو ستم کا نشانہ بنتے دیکھا تو فرمایا اے آل یاسر صبر کریں بے شک کہ تمہارے لیے جنت میں ہے حضرت حباب کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ کے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ہمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے جسم سے لوہے کی کنگیوں سے گوشت نوش لیا گیا لیکن یہ ظلم بھی انہیں ان کے دین حق سے نہ ہٹا سکا اور آرے ان کے سروں پر رکھ کر ان کے جسموں کو درمیان سے چیر دیا گیا یہ بھی ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا یہاں تک کہ ایک مسافر سے حضرت موت تک کا سفر بغیر کسی خوف ڈر کے کرے گا اسے صرف خدا کا خوف ہوگا اور کہیں بھیڑیا اس کی بھیڑ کو چکنا لے بیست کے پانچویں صاحب جب قریش نے مدالم کی انتہا کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دی آپ کی اجازت سے گیارہ مردوں اور چار خواتین کا قافلہ حضرت عثمان کی قیادت میں حبشہ کی جانب روانہ ہوا پھر دوسرا قافلہ جس نے حبشہ کی جانب ہجرت کی وہ پچاسی مردوں اور اٹھارہ عورتوں پر مشتمل تھا یہ صحابہ ملک حبشہ میں گئے وہاں کے بادشاہ نجاسی کے پاس گئے جس کی تعریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور فرمایا تھا کہ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا بعد میں اس بادشاہ نے اسلام کو لیا یوں اس کشمکش حق و باطل میں آئے روز شدت رہی یہاں تک کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں سے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا اور انہیں مکہ کے قریب ایک گھاٹی میں پناہ گزی ہونے پہ مجبور کر دیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک قسم کی قید محاصرے اور نظر بندی میں ڈال دیے گئے جو دورانیہ تین سال پر محیط رہا اس عرصے میں بھوک کی شدت سے تنگ آ کر درختوں کے پتے اور چمڑے کو ابال ابار کر کھایا گیا جب محاصرہ اور ناکہ بندی کا عرصہ ختم ہوا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور چند دنوں کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ وفات پا گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ظاہری سہارے جنہوں نے ہر آزمائش اور اطلاع میں آپ کا ساتھ دیا تھا چھن گئے جو حسار اور نظر بندی کے خاتمے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد یہ صدمہ سہنا پڑا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے طائف کی طرف آزم سفر ہوئے لیکن اہل تائف نے دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انتہائی بدتمیزی سے پیش آئے اور اپنے ہاں کے بازاری لڑکوں نوکروں اور لونوں کو شہکا کر آپ کے پیچھے لگا دیا وہ تائف کی گلیوں میں آپ کے پیچھے دوڑتے ہوئے آپ پر پتھر برساتے اور گالیاں دیتے شور مچاتے جاتے سفر طائف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درد و کرب اور اذیت سے گزرے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر سے نوازا اور مراج کا سفر طلوع شہر کی اور طلوع شہر کی بشارت دی مراج میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقسا اور ساتویں آسمان تک کی سیر کروائی گئی معراج کی اس رات مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض کی گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر واپس تشریف لے آئے بیت الاولا اور بیت القماء ثانیہ واقع ہوئی جو مکہ میں وقوع پذیر ہوئی جن میں مدینہ کے چند اہل علم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی دوسری جانب مکہ میں ظلم و ستم کی بھٹی تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی ہر آنے والی گڑی اہل ایمان کے لیے پہلے سے زیادہ مشکل تر ہوتی گئی اور اس وقت تو یہ اپنے انتہا کو پہنچ گئی جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی جس کے لیے انہوں نے ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں تمام قبائل شریک ہو جائیں اور بنو ہاشم کسی خون بہا جنگ کا نہ سوچ سکے جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق اور توحید کی شمع کو لے کر اس طرف نکل کھڑے ہوں جہاں پر آپ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کی عبادت کر سکے یوں توحید و رسالت اور دین حق کا یہ قافلہ ایک نئے دور میں داخل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں قریش مکہ اپنے آدمیوں کے ساتھ آپ کا پیچھا کرتے ہیں اور جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مردہ لائے اس کے لیے سو اونٹوں کے انعام کا اعلان کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر غار سور میں تین دن تک قریش مکہ کی نظر سے اجر رہے یہاں تک کہ سردار قریش غار کے منہ پر پہنچ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کو اطمینان دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں رہتی دنیا تک محفوظ کر دیا جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے پر اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کرتے ہیں اور مدینہ منورہ میں دعوت کے نئے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے یا اسلام کی بنیادیں قوت پکڑتی ہیں اور وہ ایک قوت بن کے ابھرتا ہے یہاں تک کہ اگلے ہی سال بدر بدر کے مقام پر مسلمان قریش مکہ کو شکست کرتے ہیں اس غزوہ میں مسلمانوں نے ستر مشرقوں کو قیدی بنایا اور ستر ہی کو قتل کیا پھر اس کے بعد عہد کے مقام پر چند صحابہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ستر صحابہ شہید ہو گئے اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا غزوہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے مشرقی نے مکہ پر آندھی کا عذاب نازل کیا کر کے انہیں شکست فاش سے کیا غزوہ احزاب سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے یہود کو ان کی بدعہدی کا سبق سکھانے کا فیصلہ کیا انہوں نے غزوہ احزاب کے دوران مہدی کی خلاف ورزی کی تھی یوں ان کے لڑنے والے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو قید کر دیا گیا اور مال غنیمت حاصل کیا گیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب غزابات میں مصروف عمل رہے یہاں تک کہ سن آٹھ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس لاکھ کا لشکر لے کر مکرمہ کی جانب روانہ ہوا فتح حاصل کی مکہ فتح ہوا اور لوگ گرو در گرو اللہ کے دین میں داخل ہو گئے شرک کی کمر ٹوٹ گئی بدھ زمین بوس ہو گئے قبروں کی ڈیریاں برا برابر کر دی گئی جزیر عرب میں کا پرچم لہرانے لگا اور اللہ وحد اللہ شریف کی عبادت ہونے لگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن دس ہجری میں حج ادا کیا اور حج سے واپس پلٹتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت خراب ہو گئی حج سے واپسی پر ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام ابو محیبہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں بکی کے قبرستان کی طرف گئے اور آئے بکی کے لیے دعائیں مغرب کی پھر آپ ابو محبہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا مجھے اس دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں اور ہمیشہ لیے اس دنیا میں رہنے اور جنت میں سے اس ایک کے اختیار کرنے کا کہا گیا تو میں نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات اور جنت کو ترجیح دی گئی اسے آپ نے پسند فرمایا اس پر ابو محیبہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے والدین فدا ہوں آپ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اور ہمیشگی کا رہنا قبول کر لیں اور جنت بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں خدا کی قسم میں نے اپنے رب سے ملاقات اور جنت جنت میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے قبرستان سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور آپ کا مرض بڑھنا شروع ہو گیا تو آپ بہار کی شدت تھی اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ساتھ مشک پانی ڈالا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتھ میں سے پانی ڈال دیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سمجھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہر جاؤ اس بخار کی شدت کے بعد کمی محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور مسجد میں تشریف لائے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے جو خطبہ دیا اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانت اور نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا ڈالا ان کو عبادت گاہیں بنا لیا اور فرمایا میری قبر کو بت نہ بنا لینا کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص وصیت تھی کہ قبروں پر مسجدیں نہ تعمیر کی جائے اور انہیں سجدہ گاہ نہ بنایا جائے اس کے بعد آپ نے یہودیوں رسائیوں اور مشرقین کو جزیرہ عرب سے نکالنے کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی نماز کے بارے میں اور مل کے یمین یعنی اہل خانہ کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں خدا کی یاد دلاتا ہوں اللہ کے خوف کی یاد دلائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات قریب آ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرہ میں تھے کہ عبد الرحمان بن ابھی بکر داخل ہوئے ان کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت عائشہ نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں انہوں نے عبد الرحمان ابو بکر سے مسواک لے کر اپنے منہ میں چبائی تاکہ وہ نرم ہو جائے اور نرم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی مسواک کرنے کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک اور انگلی کو بلند کیا نگاہیں چھت کی جانب مرکوز کی اوپر دیکھنے لگے ساتھ ہی آپ کے لب مبارک حرکت میں آئے حضرت عائشہ نے جھک کر اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے قریب لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے مع الذين أنمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء اللهم الرفيق العلا اللهم الرفيق العلا یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا سے اللہ رب العالمین کے پاس اپنے خال کے حقیقی کے پاس پہنچ اے اللہ اور فرمایا اللہ مجھے لوگوں کے ساتھ رکھنا جن پر تو نے اپنا انعام کیا جو تیرے سچے اور نیک بندے تھے اور شہداء تھے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اپنے رفیق کے اعلیٰ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے کہ اپنا پیغام پہنچا چکے تھے اور وہ امانت جو آپ کے سپرد کی گئی تھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں تک پہنچا دیا تھا امت کو خیر خواہی اور نجات کا پیغام سنا چکے تھے اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پہنچے کہ اس کے بعد اللہ کے دین کو دنیا والوں تک پہنچا دیا تھا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان واضح دلیل چھوڑے جا رہا ہوں جیسے دن رات ہے کوئی بھی اس سے کبھی کچھ اختیار نہیں کرے گا مسوائے ہلاک ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین حنیف کو مکمل کر دیا اور رائے حق کو واضح کر دیا آپ کے دفعل اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کو ہمارے لیے لازم قرار دیا اور اس حقیقت کو بھی کہہ دیا کہ وہی ذات باری دالا وہی واحد لا شریک ہے وہی عبادت کے لائے ہے اور وہ مقصد اس کے لیے آپ صلی اللہ کی بازت کی کی تھی پورا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحے تک مشرقین کے خلاف پیکار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں ان لوگوں پر لانت فرمائی جو مسجدوں پر قبریں تعمیر کرتے ہیں اسی طرح تاکہ اس دین میں کوئی کمی پیشی نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یعنی جس نے ہمارے دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو وہ اور فرمایا کلو دلالہ کہ ہر ہر نئی اختراع دلالت گبراہی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع پیغام پہنچا دیا اور وہ امانت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی گئی تھی ادا کر امت کو خیر خواہی کی نصیحت کی باطل کے خلاف جہاد کیا اور ہمارے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سب کچھ واضح کر آپ اب اس وقت کوئی بدبختی اس سے گمراہی اختیار کرنے والا ہوگا برادران اسلام ہمیں دین کے معاملات پر غور کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں اور دین کے ہدایت پر غور و فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم فلاح پا سکیں اور کامیابی حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق دے جنہوں نے اللہ کی عبادت اس طرح کی کہ جیسے کرنے کا حق ہے وہی لوگ در حقیقت ہدایت پانے والے اور اس دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہونے والے ہیں جو کہ اس دین پر اسی طرح چلتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور یہ دین ہی ہمیشہ رہنے والا ہے برادر اسلام ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ بے شک یہ حق ہے اور یہ عقیدہ ہی صحیح عقیدہ ہے جو کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ ہے اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت پر ذرا غور کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ آپ اللہ رب العالمین نے اس امت پر اس کی طاقت اور ہمت کے مطابق فرض کی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت راتبہ کی حفاظت کرتے تھے آپ راتوں کو اٹھ کر کیا میں لائل کرتے تھے پیر اور جمعرات اور دیگر مفدل دنوں کے روزے بھی رکھتے تھے ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر میں مصروف رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اذکار میں مصروف رہتے جیسے قید القرسی اور اس کے علاوہ کل اور یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت اذکار میں مصروف رہتے ہیں برادران اسلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان واضح ہدایات کے باوجود اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں اور اس سے ہدایت طلب کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی بھرپور کوشش کریں ہمارے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیاں ہیں صحابہ کرام آپ سلسلوں کی سنت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے لیکن انہوں نے اپنے لیے کوئی نئی چیز وضع نہیں کی نہ ہی کوئی ذکر و اسکار وضع کیے اور نہ ہی تابعین نے وہی ذکر و اسکار کیے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت تھے جو کتاب و سنت میں وارد تھے یقیناً جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحابہ کرام اس امت کے سب سے بہترین افراد ہیں جب انہوں نے اپنے لیے ذکر و اسکار وضع نہیں کیے تو پھر ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں اشہد اللہ الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله برادران اسلام اب ہم آپ کے سامنے توحید الوحیہ پر بات کریں گے میرے مسلمان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یکتا ہے جو ہماری خالق ہے اور رازق ہم اس عظیم ہستی کا جس نے ہمیں بنایا اور کھلایا کس طرح شکر ادا کر سکتے ہیں اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے اور ہماری تخلیق کے مقصد حقیقی کو بھی وہی ذات باری تعالی بہتر جان سکتی ہے اور بتا سکتی ہے اور کس طرح ہم ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں اللہ تبر تعالمین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کی طرف پڑھنا پڑے گا جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے المتین میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے تو وہ صرف میری عبادت کرے نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائے سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدے پر سوار کہیں جا رہے تھے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ کیا جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اپنے رب پر کیا حق ہے حضرت معاذ نے کہا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے اور بندو کا اپنے رب پر یہ حق ہے کہ جو شرک نہ کرے اس کو جہنم میں نہ ڈالے اس پر حضرت معاذ بن جبل نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں آپ وسلم نے کہا نہیں کیونکہ لوگ اسی پر تکیہ کر لیں گے متفق نہ لیں آیت کریمہ اور یہ حدیث ہمارے سامنے بڑے وضاحت کے ساتھ بنی نو انسانی کی تخلیق کا مقصد بیان کرتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کرنا اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور اللہ نے جو نظام زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں دیا ہے اس پر عمل کرنا اس کی عبادت کرنا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ دکھانا اس عبادت کا حق ہم صرف اور صرف اسی صورت میں ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وحدہ اللہ شریف کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں اس کا ہمسر اور شریک کار نہ بنائے اس حدیث میں تو ان لوگوں کے لیے جو شرک کے مرتکب نہیں ہوتے جنت کی اور اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے بشارت ہے اسی طرح عبادت الہی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ پورے اخلاص اور اللہیت کے ساتھ صرف اور صرف اسی رب رب کے بندے بن کر ادا کرا جیسے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مخلصین اوہ الدین اللہ الدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خالص بندے بن کر اس کے دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہم سے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پد مخلصین مفلسین الدین میرے مسلمان بھائی کیا عبادت صرف چند ظاہری اعمال کا نام ہے جیسے کہ نماز روزہ اور حج وغیرہ ہرگز نہیں بلکہ در حقیقت تو عبادت زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے اور عبادت کا حقیقی مفہوم صرف اسی صورت میں سمجھ آتا ہے جب انسان پورے شعور اور ادراک کے ساتھ اس بات کا اقرار کرے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اسے ہدایت صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے لینی ہے اور اس پر ایمان لانا ہے کہ واقعی ایک مالک اور خالق ہے اور اس میں اس کا بندہ ہوں اور بندہ ہونے کے ناطے مجھے اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرنی ہے صرف اسی واحد الاشری کے آگے چکنا اور سجدہ زیر ہونا ہے یوں اس بات کا اظہار کہ وہ بندہ ہے اور اپنے فرائض کی بجاوری کر رہا ہے انسان کے ایک ایک عمل سے ہونا چاہیے یہی ادھر حقیقت حق بندگی ہے اور اس بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ خال کے کائنات کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے شرک ایک عظیم گناہ ہے وہ رب العالمین اور اللہ رب العالمی معاف نہیں کریں گے چاہے ذرا برابر ہی کیوں نہ ہو اور جو بھی شرک کا مرتکب ہوا حقیقت میں وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا شرک کے بارے میں اللہ رب العالمی فرماتے ہیں ان ان اللہ لا به ما دون ذلك لمن ومن فقد اثما اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور آنے عظیم اس آیت کریمہ میں شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور سراحت کے ساتھ فرما دیا کہ اگر اللہ چاہے گا تو انسانوں کے ہر طرح کے گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک در حقیقت عبادت الہی کا بنیادی مقصد صرف اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ وہ شرک سے پاک کو اور بندہ نہ تو کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے نہ ہی انسانوں میں سے کوئی اس کے ہمسری کا دعویٰ کرے اور اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عطا کرے یوں اسے اس دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی آرام جنت اور بے شمار میں ہیں اس کے منتظر ہوں گی جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں مخلوط کیا ان کے لیے امن ہے اور وہی رائے راست پر چل ہیں میرے مسلمان اس طرح ہم نے یہ جان لیا کہ عبادت کی مستحق صرف اور صرف وہی ہے کوئی اس کا ہمسر اور شریک نہیں تو پھر ہمیں یقیناً یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس عبادت الہی میں رکاوٹ اگر کوئی چیز بن سکتی ہے کوئی چیز خلل ڈال سکتی ہے اس کو بے مقصد اور بے لطف بنا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف شرک ہے کیونکہ زمین آسمان یہ شجر و حجر چرند و پرند تمام مخلوقات ایک کونی نظام کے تحت اس رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہے جو بالکل شرک سے پاک ہے تو اس میں ہمیں بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے وہی ہے جو کسی کی حاجت مند کی حاجت پوری کر سکتا ہے کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر سکتا ہے برادران اسلام شرک کے موضوع پر تفصیل بات کرنے سے قبل کچھ ذکر اللہ رب العالمین اس اپنا رحمت کا بھی ہو جائے اس کے بارے میں اس نے کہا ہے رحمت ہی وہ سیاست میری رحمت ہر چیز کو آپ لپیٹ میں لے رکھا ہے اور وہ اپنے بندوں پر کتنا رحیم و کریم ہے اسے معاف کرنے والا ہے اور نیک بندو سے محبت کرنے والا ہے اس کی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کی توبہ کرنے پر اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو صحرا محض سفر تھا اور اس کی جس پر اس کا ساز و سامان کھانے پینے کی اشیاء رہا تھا وہ گم ہو جائے اور وہ تلاش کے باوجود نہ ملے پھر وہ مایوس ہو کر تھک ہا کر کسی سایہ دار درخت کے نیچے آرام کی غرض سے لیٹ جائے اسی اسنا میں اسے نیند آ جائے اور وہ پھر اچانک اس کی آنکھ کھلنے پر پر وہ اپنی اونٹنی کو اپنی نگاہوں کے سامنے پائے تو وہ شدت جذبات اور خوشی سے یہ کہہ ڈالے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب یوں یہ غلط جملہ بے ہو قابو ہو کر اس کے منہ سے نکلے اس مثال سے اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین کو اپنے خطا کار بندے کی توبہ پر کتنی خوشی ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے اپنے اس بندے کے گناہ اپنی رحمت سے معاف کرتے ہیں یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ بندے کے لیے رائے راست پر آنے کے راستے کھلے ہیں توبہ کرنے پر اللہ رب العالمین کی خوشی اور رحمت در حقیقت بندے کے اندر امید کی شمع روشن کرتی ہے جو اپنے خال کے حقیقی طرف پلٹ جائے اور اس کی آغوش رحمت میں بنا لے اب ہم دوبارہ شرک کے موضوع پر بات کرتے ہیں جیسے کہ پہلے ذکر آ چکا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین انسان کے ہر طرح کے گناہ اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے شرک کے ہمیں ہر لمحہ اس بار ذات باری تالا کی شرک اور مشرقین کے حال سے پناہ مانگنی چاہیے اس لیے کہ ہمارے سامنے سید الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی معصوم کی مثال موجود ہے کہ تمام زندگی شرک اور مشرقین کے خلاف آپ نے علم جہاد بلان کیے رکھا اس راحت میں آپ کو جلتی ہوئی آگ کے علاوہ میں ڈال دیا گیا کہ شرک لیکن پھر بھی صورتحال یہ تھی کہ آپ نے آپ کی شرک سے خوف کا عالم یہ تھا کہ آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں جیسے کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچاؤ کہ ہم کی پوجا کریں اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء تھے آپ نے جس انداز سے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان لائے تھے اور آپ کو دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ سیکھا تھا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں اور مجھے تمہارے بارے میں جو چیز ڈرا رہی ہے وہ شرک اصغر ہے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے میرے مسلمان بھائی شرک کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے اللہ سے دعا مانگی مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ تم کہیں شرک اثر میں برانا ہو جاؤ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اور خطرناک چیز ہے جو بندہ مومن کے تمام اعمال صالحہ کو اکارت کر دیتی ہے اس لیے بحثی کے مسلمان ہمیں ہر لمحے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ شیطان ہمیں اس تباہی کے گہرے گھر میں نہ دے میرے بھائیوں اس سے محتاط رہنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے آس پاس شرک و بدت اور حرافات اپنی مختلف صورتوں میں جاری و ساری ہیں اور لوگ بری طرح اس میں ہیں اب ذرا رک کر اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن پاک کے اللہ رب العالمین نے جب مشرقین مکہ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مشرقین مکہ سے اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں جیسے کہ قرآن میں آیا ہے میں نہ اللہ کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ قربت الہی حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے دوسری جانب ہمیں قرآن سے اس بات کی دلیل بھی ملتی ہے کہ وہ اللہ کو اپنا خالق مانتے تھے جیسے کہ دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے ان سال کا کہ اگر تم ان سے پوچھو گے کہ زمین آسمان کو کس نے بنایا تو وہ پکار اٹھیں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے یوں ان آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ وہ اللہ کو جانتے تھے اس کو اپنا خالق مانتے تھے اور بتوں کی پوجا تو وہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ بت انہیں ان کے رب ان کے اور رب کے درمیان قربت الہی اور واسطے کا ذریعہ بنتے ہیں یوں جب مشرقین نے بتوں کو اپنے اور رب کے درمیان وسیلہ بنایا واسطہ بنایا تو پھر وہ انہیں بتوں سے مانگنے لگے ان سے اپنی حاجتیں پوری کرنے لگے اس طرح جس طرح العالمین سے دعا مانگی جاتی ہے اور حاجت پوری کی جاتی ہے ان کے نام پر نظر و نیاز دی جانے لگی جانور ذبح ہونے لگے چڑھاوے چڑھائے جانے لگے پھر ان سے اسی طرح توکل کیا جانے لگا جس پر جس طرح صرف اللہ رب العالمین سے توکل کیا جاتا ہے اس طرح ان بتوں سے جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے ڈرنے لگے جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے یہی نہیں بلکہ ان سے اسی طرح محبت کرنے لگے جیسے کہ اللہ رب العالمین سے محبت کی جاتی ہے جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے دون الله الله يحبونهم كحب بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے تو یہ وہ شرک ہے جس میں یہ قوم مبتلا تھی جس کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پھر ان میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے شرک کو ترک کیا مومن ٹھہرے اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا وہ کہوٹ ٹھہرے کیونکہ وہ اپنے آبا و اجداد کے راستے پر چلتے رہے اور حق کے راستے کو قبول نہ کیا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کیا کہتا ہے من فقد حرم النار وما من انصار بس جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک چاہے گا بس اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دی ہے اور اس کا ٹھکانا ہے اور ظالموں کے کوئی مددگار نہیں گے میرے مسلمان بھائی یہ تو حالت تھی مشرقین عرب کی لیکن آخر آج کے مشرقین کو دیکھے تو ان کا حال بھی ان سے کچھ بہتر یا مختلف نظر نہیں آ دیکھیں جب ایک شخص کسی ولی کی قبر پر کھڑا ہو کر اس قبر والے سے دعا کرتا ہے اس قبر والے سے کہتا ہے کہ اے شاہ جی اے جی، پیران پیر اے پیر دستگیر میری مراد پوری کرے میری مدد کرے اسی طرح آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اٹھتے بیٹھتے اپنے پیر صاحب کا نام لے کر ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر پیر صاحب کو لے کر نظر نظر و نیاز دی جاتی ہے اس کی قبر پر چڑھائے چڑھائے جاتے ہیں کہ بچہ انہی کے تفیل ہوا بچہ انہی پیر صاحب نے دیا اور یوں پیر صاحب کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس کی قبر کا طواف کیا جاتا ہے یہ تمام اعمال اعمال شرکیہ ہیں کیونکہ ان اعمال کو انجام دے کر در حقیقت اس نے وہ نہ صرف وہ صفات جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے مختص تھی جیسے کہ مرادیں پوری کرنا دعائیں پوری کرنا بیٹے دینا سب اللہ رب العالمین کے لیے تھی اس نے دوسروں کو شریک کیا اسی طرح اللہ کے گھر کے علاوہ بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ کا طواف جائز نہیں یہ تمام وہ شیطانی اعمال ہیں جو انسان تباہی اور ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں یہ سریحل گمراہی ہے کیونکہ جب ایک شخص کسی قبر پر جا کر کسی مردے سے حاجت طلب کرتا ہے تو پھر خالی سلسلہ یہی رکا نہیں رہتا بلکہ شیطان اسے مزید ذلت و تباہی کی طرف دھکیلتا ہے یہاں تک کہ وہ آگ کی گہر سے گہرے میں جا گرتا ہے یوں شیطان قبر پر جانے والے اس فرد کے دل میں پہلے مرحلے پر پیر کا خوف اور ڈر پیدا کرے گا اس طرح وہ یہ سمجھتا ہے کہ رزق تو یہ قبر والا ولی دیتا ہے بچے تو یہ پیر صاحب نے دیے ہیں اس پیر اور ولی کو انسان اپنی محبت کا مستحق جاننے لگتا ہے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا اور یوں اگر ہم موازنہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پرانے مشرقین اور آج کے مشرقین آج کے لوگوں کے درمیان کچھ زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا وہ مشرقین ان بتوں کی جو انہوں نے اپنے نیک لوگوں کے بنائے ہوئے تھے اس لیے عبادت کرتے تھے کہ وہ ان کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے تھے اور آج کے مشرقین بھی اور یا اللہ نیک لوگوں کی قبروں پر اسی مقصد کے حصول کے لیے جاتے ہیں وہ قبروں کا رخ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ان سے ہوئی اس پر عمارت نہ بنائے گی نہ ہی کوئی اس پر اور ایسی چیز نشانی رکھی گی کہ جس سے یہ امتیاز ہوتا کہ یہ حضرت حمزہ کی قبر ہے اور یہ کسی اور کی قبر ہے اسی طرح حضرت عمیر اور دیو صحابہ قبروں کو بھی دیکھ لیں کہ کوئی قبر کسی سے ممتاز نہیں بنائی اس سلسلے میں آج ہم مسلمان جس گبراہی کی طرف چلے گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بنیادی وجہ دین الہی سے دوری ہے احکام الہی سے غفلت ہے کیونکہ آپ سے سفر مایا لا تدع تمثالا إلا تمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم کہ کوئی پتلی مورتی نہ چھوڑو یہاں تک کہ اسے توڑ نہ دو اور نہ ہی کوئی بلند قبر چھوڑو یہاں تک کہ اسے برابر نہ کر دو او کا مکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ آپ جب حبشہ سے واپس آئیں آپ آپ نے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ میں واقع ایک کنیسا کا ماریا تھا اس کا حال بیان کیا آپ نے اس کا حال بیان کرتے ہوئے اس کے اندر جو مزین تصویروں کا ذکر کیا جو اس کے اندر موجود تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک قوم اذا مات فيهم العبد الصالح والرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا صبروا في تلك في تلك الصور اولئك هم شرار خلق عند الله رواه البخاري او كما قال صلى الله عليه وسلم کہ وہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی قوم کا کوئی نیک فرد مر جاتا ہے تو وہ اس کی قبر پر مسجدیں بناتے ہیں اور پھر اس میں اس کی تصویریں لگاتے ہیں یقیناً وہ لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ان لوگوں کو جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں اور ان پر مرنے والوں کی تصویریں لگاتے ہیں کو اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کتنے حریص تھے کہ کہیں ان کی امت اس گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے اس کا اندازہ ہمیں ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے واپس تشریف لائے اپنی زندگی کے بالکل آخری ایام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے آپ نے خطبہ دیا تو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لعنت اللہ علی اتخذوا قبور متفق علیہ کہ اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا ڈالا اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد من دون اللہ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا رواہ احمد اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے کیونکہ ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب نازل ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد یعنی عبادت گاہیں بنائے میرے مسلمان بھائیوں اب ذرا ہم ایک اور پہلو سے اپنا جائزہ لیں ہم دیکھیں کہ عموماً لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور قبرستان پر جا کر کچھ اعمال سر انجام دیتے ہیں ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون سا اعمال شرن جائز ہے اور کون سے اسلام کے طریقہ شریعت سے خارج ہے شرن ناجائز ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے عموماً زیارت کے لیے جانے والے لوگوں میں تین قسمیں ہیں ایک وہ جو شریعت کے مطابق زیارت کرتے ہیں جیسے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ہم قبرستان پر جائیں اور سب سے پہلے اہل قبرستان جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو السلام علیکم کہیں پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں پھر جس قبر پر جانا مقصود کو اس پر جائیں اور اس قبر والے کو سلام کریں پھر اس کی دعائیں مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے گرہوں کو معاف فرما کر اس پر اپنا رحم فرمائے دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو قبروں پر جا کر بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں اور بدعت سے مراد ایسے افعال کو انجام دینا جو قرآن و سنت میں نہیں ہے جو سنت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور بدعت ذریعہ بنتی ہے انسان کو شرک کی جانب لے جانے کا جیسے کہ کسی شخص کا قبر پر عبادت کی غرض سے جانا وہاں جا کر نماز پڑھنا تقرب الہی کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا قبروں سے تبرک حاصل کرنا ان کو متبرک مقام سمجھ کر وہاں تلاوت کرنا یہ تمام باتیں اور اعمال کمال توحید کے منافی ہیں اسی طرح میت کے اصال ثواب کے لیے قبر پر جا کر تلاوت کرنا اس طرح قبروں پر بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنا ان پر قبے بنانا منار تعمیر کرنا اور ان پر تزئین آرائش کرنا یہ تمام اعمال جائز نہیں ہیں اور اس کی واضح دلیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے آپ نے فرمایا لا تدع قبرا مشرفا الا اللہ میں نے کہ کسی قبر کو اس وقت تک نہ چھوڑو وقت تک اسے برابر نہ کر دو اس طرح دوسری حدیث میں ہے جس میں ہے کہ قبروں پر چراغ وغیرہ روشن نہیں کرنے کی ممانت کی گئی ہے کہ قبروں پر چراغ وغیرہ روشن نہ کیے جائے جیسے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم المساجد والسرج او کا مقالہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی لانت ہو قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں اور ان مردوں پر جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں اور پر دیے روشن کرتے ہیں جس طرح ایک دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر کچگاری کرنے سے بھی منع فرمایا جو ہمارے ہاں عموماً کی جاتی ہے کہ کسی قبر کو بلند بارہ بنا کر اس کے اوپر ایک کبا سا بنا کر یا ایک مقبرہ سا بنا کر اس کو پھر شیشے کے ساتھ اس پہ کچگاری کی جاتی ہے اس سے منع فرمایا یوں اگر ہم اپنے آس پاس کا جائزہ لیں اس امت مسلمہ کا حال دیکھیں تو جس سب سے بڑی بدت میں یہ امت مبتلا ہے وہ یہ قبروں پر مسجدیں بنانے کی ہے کسی بزرگ کی مزار پر مسجد بنا ڈالی اس کو مقبرہ بنا ڈالا بزرگ یا پیر کو جا کر قبر میں دفن کر دیا اور پھر اس قبر کو عبادت گاہ کر اور اہل علم کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ کسی قبر پر مسجد بنائی جائے تو اس مسجد کو گرا دینا چاہیے شہید کر دینا چاہیے اسی طرح اگر مسجد کے اندر کسی کو دفن کیا گیا تو اس میت کو قبر سے نکال کر مسجد کے اندر سے نکال کر باہر دفن کرنا چاہیے اس بارے میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجدا رواہ احمد یعنی بدترین اور شریر لوگ وہ ہوں گے کہ قیامت قریب ہوگی اور وہ زندہ ہوں گے اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ قبروں پر مسجدیں بنائیں گے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بچائے اور ہدایت دے ہمیں بدت اور خرابات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے یہی تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے ہمارے لیے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے میرے بھائیو اب ہم قبروں کی زیارت کرنے والی تیسری قسم کے افراد کا ذکر کریں گے جو بد قسمتی سے در حقیقت تباہی اور ہلاکت کے گہرے کھڑ میں کھڑے ہو کر بھی اپنے آپ کو محفوظ اور معمول محسوس کرتے ہیں حالانکہ یہ لوگ سریحن شرک میں مبتلا ہے یہ توحید کے منافی ہے چاہے یہ شرک چھوڑی ہو کہ بہت شرک سے مراد اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت سر انجام دینا ہے جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں اس کی صورتیں جس میں آج کے لوگ مرتکب ہوئے ہیں مثلاً کسی قبر پر یا مزار پر جا کر اس قبر والے سے یہ کہنا اے پیرانے پیر مجھے بچہ دے دو پیر کے نام پر قربانی دینا نظر نیاز دینا تاکہ وہ راضی ہو جائے اور بچہ دے اسی طرح کی دوسری حاجتیں صحت نوکری یوں ایک ایسے فرض کے آگے ہاتھ پھیلانا جو بےچارہ خود بے بسی کے عالم میں اپنے حساب و کتاب کا منتظر ہوتا ہے اپنے نام اعمال کے بارے میں بڑی ہوتی ہے جسے اپنے نام اعمال کے بارے میں پڑی ہوتی ہے اور اس کیفیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی کیفیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ترجمہ اگر تم پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر بالفرض سن بھی لے تو فریاد رسی نہیں کریں گے بلکہ قیامت کے دن تمہارے شخص صاف صاف انکار کر دیں گے کہ تم کوئی بھی حق تالا جیسا خبردار خبریں دینے والا نہیں خبریں نہیں دے گا میرے مسلمان بھائیوں یہ حال ہے اس شخص کا جس سے لوگ مانگنے جاتے ہیں اس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ روزے قیامت جو لوگ اس کے پاس مانگنے جاتے ہیں اور اسے اللہ کے ساتھ شریک چھاتے ہیں کیونکہ دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے کوئی اور ذات رزق نہیں دے سکتی اور یوں وہ مطلق شک میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ مرنے والا ان کی شرک سے انکار کر دے گا کیونکہ اسے تو اپنی پڑی ہوگی وہ اپنی نجات کا راہ تلاش کر رہا ہوگا وہ اپنے بچنے کے راستے تلاش کر رہا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے نام امال کے بارے میں پریشان ہوگا اسی طرح قبروں پر جا کر مال و جہرات اور دیگر چیزیں لا کر دینا چڑھاوے چڑھانا ان مجاوروں کو دینا جو وہاں پر قبر والے ہوتے ہیں اور پھر ان سے اجر و ثواب کی توقع رکھنا اور اس طریقے سے قبر والوں کی رضا اور قربت حاصل کرنا اور ان کو اپنا ملجا اور ماوا سمجھنا اور معبود سمجھنا یہ ساری چیزیں شرک ہیں اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ہیں قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اس کی ترجمہ یہ ہے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ اگر تم کہو کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ بے اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے وہ ہیں جن کی جنوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ اس گمان میں رہے کہ وہ بہتر کام کر رہے ہیں میرے مسلمان بھائیوں اخلاص و محبت بری اس نصیحت کو جس اللہ کی خوشنودی اور رضا الہی کے لیے کی جا رہی ہے رد نہ کیجیے گا میرے بھائی یہ قبریں پہلے بھی موجود تھیں اور اب بھی موجود ہیں یہ کچھ تو صالحین امت کی ہیں کچھ گمراہ اور حق سے بے بہرا لوگوں کی اور کچھ ایسی قبریں ہیں کہ جن میں کوئی مدفون ہی نہیں ہے بس عقیدت مندوں کے وہم کا نتیجہ ہے یہ مقبرے اور قبے ان پر تعبیر کر دیے گئے ہیں جن کا مقصد کمزور ایمان والے لوگوں کو گمراہ کرنا اور ان سے مال اسباب سمیٹنا میں میرے بھائیو نجات صرف اور صرف اسوہ حسنہ کی تعمیل میں ہے سیرت رسول میں ہے اور سیرت رسول ہی بہترین مشل راہ ہے جس پر چل کر نجات مل سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کابت اللہ کے علاوہ کسی بھی جگہ کے طواف نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا ہے اور اگر کہیں اس امت کے لیے کسی چیز میں خیر و بلائی ہوتی تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اس امت کو بتاتے اور کہتے کس جگہ کا طواف کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم یہ کہتا ہے ہری سنا لیں اور یوں کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت صحابہ رضوان اللہ کے بعد بھی اس عمر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی تباہ کریں اور ان کے راستے اور طریقے کے علاوہ کسی اور کا راستہ تلاش کریں اس صورت میں تو ہم یقیناً بڑے ہی گھاٹے کا سودا کریں گے خبردار رہیے کابۃ اللہ کے علاوہ کسی بھی جگہ کا طواف جائز نہیں نہ ہی کسی بزرگ کی قبر کا نہ کسی صحابی کی قبر کا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف بھی جائز نہیں تباہی ہے اس کے لیے جو ایسا کرے نبی کے حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین مساجد کے لیے سفر کرنے کے علاوہ صرف تین مساجد کے علاوہ کسی بھی مسجد کا سفر کرنے سے منع فرمایا ہے جیسے کہ آپ الا نے فرمایا مسجد الحرام مسجد هو و مسجد کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کا سفر نہ کرے اس کے لیے سفر نہ باندھے اور اس میں مسجد حرام مسجد اقسا اور مسجد نبوی یوں اس حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ان تین مساجد کی زیارت کے علاوہ کسی ولی پیر یا فقیر کے عرص پر اس کی مسجد کی زیارت کے لیے یا اس کے مقبرے کی زیارت کے لیے اور وہاں جا کر نظر نیاز دے حاجتے درب کرے اپنے مار لٹائے مجاوروں نے جو بڑے بڑے صندوق قبروں پر مزاروں قبروں اور مزاروں پر لگا رکھے ان کو بھرے ظلم و ستم کی انتہا یہ ہے کہ مجاور اور گمراہ لوگ دوسروں کو مغفرت کے اور گناہوں سے معافی کی سندے اور سرفریز جاری کرتے ہیں جنت کے ٹکٹ دیتے ہیں آپ جو کچھ مرضی کریں آپ جو بھی گناہ آپ سے سرزدہ ہوتا رہے بس سالانہ اور اس کے موقع پر چڑھاوا چڑھا دیں تو پھر آپ چھوٹ گئے اللہ کی بنا ظلم اور گمراہی سے ایک مومن مسلمان تو صرف رب العالمین پر توقع کرتا ہے اپنے امان و معاملات اس کے سپرد کرتا ہے اسی سے مدد مانگتا ہے اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اسی ذات باری تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے جس کے آگے جب خلوص دل سے اور سچے ایمان سے ہاتھ پھیلایا جائے تو اس ہاتھ کو خالی نہیں لٹاتا اور اس کو خالی لٹاتے ہوئے شرماتا ہے اللہ رب العالمین نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں سنتا ہوں اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں میرے مسلمان بھائیوں جب خال کے کائنات ہمارا بنانے والا خود ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں مانگنے والے طلب کرنے والے کی دعا سنتا ہوں تو پھر ہمیں کسی اور کے آگے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں تو بس پھر اپنے خالق ہی سے رجوع کرنا چاہیے دیکھیں جب تمام راستے بند نظر آتے ہیں کوئی مددگار نظر نہیں آتا تو پھر ہمیں صرف اسی کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے جان لینی چاہیے کہ صرف وہی ذات باری تالا ہی ہے جو ہماری مشکلات کو آسان بناتی ہے جو ہمارے لیے راستے پیدا کرتی ہے جو ہمیں رزق دیتی ہے جیسے کہ قرآن بار جیسے کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض مع الله قليلا ما تذكرون آیت کا ترجمہ کہ بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کر کے بے کسی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم بہت کم نصیحت اور عبرت پکڑنے والے ہو میرے بھائیوں اب ہم ذرا ذرا ایک دوسرے موضوع پر گفتگو کریں گے وسیلے کے موضوع پر واسطے کے موضوع پر وسیلے مراد ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کے لیے عموماً تین طرح کے وسیلے اختیار کیے جاتے ہیں ان وسیلوں میں پہلے نمبر پر وہ وسیلہ ہے یا واسطہ ہے جو شریعت اسلام سے ثابت ہے اور جائز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اس کے اسماء حسنا پاکیزہ ناموں صفات اولیاء اس کے عظیم صفات کے نام پر دعا مانگیں جیسے کہ یہ کہنا اللہ انت انت انت اللہ لا الہ الا واصلح لي ديني ودنياي رب العالمين اللہم انی اسالک اللہ میں تم سوال کرتا ہوں بے انک انت اللہ کیونکہ تو ہی اللہ رب العالمین ہے لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے انت تغفر لی ذنوبی کہ میرے انت تغفر لی خطیتی کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے وہ اصلح لی دینی و دنیای اور میرے دین اور دنیا ٹھیک کر دے ان کی اصلاح کر دے اور اسی طرح اپنے نیک امال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نیک امال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وسیلہ بنا کر اس سے دعا مانگی جائے جیسے کہ مشہور واقعہ ہے ان افراد کا کہ جنہیں جو ایک طوفان کی وجہ سے غار میں جنہیں پناہ لینی پڑی تھی اور چٹان گر کر اس کا منہ بند ہو گیا تھا تو اس پر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو نیک اعمال کیے ہوئے تھے ان کو واسطہ بنا کر اللہ سے دعا کی کیا لبر لبرال ان اعمال کے واسطے ہمیں اس آزمائش اور مصیبت سے نکال دے ایک نے ان میں سے اپنے والدین کی فرما برداری اور جو نیکی کی تھی والدین کے ساتھ اس کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی اور دوسرے نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت جو اس نے سے کی تھی کہ تفیل دعا مانگی اور تیسرے نے اپنی امانداری کی اس نے جب اس کے پاس کوئی شخص مال دے گیا تھا تو اس نے اسے اسی طرح لٹا دیا تھا اس کے تفیل دعا مانگی یوں رب العالمین نے ان کے نیک مال اس مصیبت کو ٹالا اور غار کا منہ کھل گیا اور وہ اپنی نیکیوں کے سبب اس غار سے نکل آئے ہمیں بھی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک مال کرنے چاہیے تاکہ آزمائشیں ٹلیں اور دنیا آخر میں نجات کا باعث ہو اسی طرح وسیلے کی تیسری قسم بدت ہے اور بدت سے مراد جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے وہ کام جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے جس کے بارے میں شریف اسلامی میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے جیسے انبیاء اور نیک لوگوں کی شخصیت ذات سے وزاد کو وسیلہ پکڑنا یا یہ کہنا کہ نبی کے تفیل یا بے حق کے نبی یا ولی کے تفیل یا اس طرح کی گفتگو کرنا یا ان کی حرمت کی خاطر اس قسم کی دعا کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی اور اگر واقعہ تن یہ صحیح ہوتی تو یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمیں اجازت دیتے اور اس کا طریقہ اور یوں وسیلے کی تیسری قسم ہے یہ تیسری قسم سراسر پر مبنی ہے ایسا کرنے والا ملت اسلامی سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر کا مرتکب ہوتا ہے اور اس سے مراد غیر اللہ کی عبادت ہے جیسا کہ مردوں کو اللہ کے لیے عبادت میں واسطہ بنانا اس لیے شرک ہے جس میں اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم تھا یعنی یہ وہ شرکت جس پر اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم تھی وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرتے ہیں میں نے اللہ علیہ وہ لوگ بھی اپنے مردوں کا واسطہ پکڑ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے جو مردے انہیں اللہ کے نزدیک کر دیں اب ہمارے زمانے میں اللہ کی طرف سے گمراہی میں مبتلا لوگ بھی قبر والوں سے اللہ کی طرف وسیلہ پکڑتے ہیں اور انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان رابطے کا درجہ دیتے ہیں بس ان مشرقوں میں اور اہل اہل مکہ کے مشرقین میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اے مسلمان بھائی یہ بیچارے قبر والے جس کی روح اپنے رب کی طرف پرواز کر چکی ہے اور وہ اپنے اعمال کے ساتھ اس قبر میں پڑا یوم حساب کو منتظر ہے وہ تو اپنے آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اور نہ نقصان تو وہ کیسے کسی دوسرے کے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے میرے بھائی کیا تو نے اس بارے میں غور کیا کہ تو کس طرف چلا جا رہا ہے جس دین پر ہمیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نبی پر ہم درود اسلام پڑھتے ہیں جب آپ سروس فرماتے ہیں کہ جب بنی آدم مر جاتا ہے تو اس کے سب عمل ختم ہو ماسوائے تین کے ایک صدقہ جاریہ دوسرا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا ایسی نیکی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے کسی مردے سے حاصل طلب کرنا تو اپنے آپ کا بھی مالک نہیں ہے کسی دوسرے کو کیا دے گا اگر ہم اس آیت کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں اس بارے میں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے اور اللہ رب العالمین اردو کو پکارنے والوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے جیسے کہ پہلے بی نے پڑی ہے یہ آیت ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير کہ اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار کو نہیں سنتے اور اگر وہ سنیں بھی تمہیں تو کوئی جواب نہیں دیتے اور قیامت کے دن تو تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور تمہیں اس باخبر جیسی خبر کوئی نہیں بتائے گا بعض اوقات ایک شخص کہتا ہے کہ میں قبر کی طرف جا رہا ہوں یا میں ولی کو چھوؤں گا میرا مقصد اس سے تبرک حاصل کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں برکت تو اللہ کی بڑی نعمتوں سے میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوقات کے لیے خاص کر رکھا ہے لیکن یہ انسانی جبلت ہے اور یوں بھی انسانی لوگوں کے دو مختلف موقف ہیں ایک کے نزدیک کسی بھی چیز میں کوئی برکت نہیں ہے اور دوسرا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بہت سی چیزوں میں برکت ہے اور آپ نے کی چیزوں کو چھوتا ہے تاکہ تبرک حاصل کر سکے حالانہ اس کے پاس اپنے رب کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے اس نے اپنے نبی کی زبان سے واضح کر دیا اور آپ کی آواز ظاہر ہو گیا کہ کن چیزوں میں تبرک ہے کون چیزیں متبرک ہیں اور کون سے متبرک نہیں انہی چیزوں میں سے جیسے کہ قرآن و سنت سے کوئی دلیل ملتی ہے صرف وہی چیزیں متبرک جیسے کہ شب قدر مسجد حرام مسجد رضوی مسجد اقسا ان میں فضیلت ہے یہ نمازوں کا اجر زیادہ ہے نہ کہ ان کے دروازوں اور دیواروں اور پتھروں کو چھونا کعبہ شریف کے دونوں کونوں کے علاوہ حضور نے مسجد نبی میں فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں ایک ہزار نماز زیادہ بہتر ہے سوائے مسجد حرام آب زمزم کے پانی میں فضیلت ہے آب زمزم کے بارے میں فرمات اور ربی صلی اللہ سے فرماتے ہیں بے شک یہ بابرکت بے شک یہ لذیذ کھانا ہے اور بیماری میں شفا دیتا ہے اور یوں اسی طرح انسانوں کی شخصیت سے برکت حاصل کرنا صحیح نہیں مگر ہاں سوائے انبیاء کے ان سے ان کی زندگی میں برکت حاصل کی جا سکتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے سردار تھے اس لیے ان کی زندگی میں آپ صلیم برکت حاصل کرنا جائز تھی اس طرح آپ کے بالوں سے پسینے سے اور لباس سے مگر ہمارے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی سے کوئی بھی باقی نہیں ہے جس سے برکت حاصل کرنا جائز نہیں ہے چاہے کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو اس بارے میں تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ کا اجماع ہے یعنی مسلمان بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے رکدانی نہ برتے اور آپ نے ہاتھ ماں سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کے آگے نہ پھیلائے اور اس موقع پر میں اس بات کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے کہ کسی پتھر مٹی یا کسی اور چیز کو چھونا یا بیسر دینا جائز نہیں سوائے اس کے جس کا حدیث میں ذکر ہے یا رسول رسول اس کی تحصیل ثابت ہو چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو پتھروں کو بوسا دینے یا چھونے کی اجازت دی ہے جو خدا کی عبادت کے لیے ہے ایک حجر اسود اور اس کو چما جا سکتا ہے ہو تو چوم لینا چاہیے اور اگر چھونا ممکن ہو تو چھوا جائے بس دیگر اس کی طرف اشارہ کر دینا ہی کافی اور دوسرا ایمانی جس دائیں ہاتھ سے چھونا سنت ہے ثابت ہے ان کی دو کے علاوہ کسی پتھر کو چھونا یا چھونا چھونا یا چومنا جائز نہیں ہے جو لوگ مسجدوں کے ستونوں دروازوں اور دیواروں کو ہوتے ہیں وہ بدت کے مرتکب ہوتے ہیں ہمیں اس طرح کی حرکات سے دور رہنا چاہیے یہ چیزیں تو کوئی فائدہ یا نقصان دینے کی سکت نہیں رکھتی جب خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسود کو چومنے کے لیے گئے تو اسے چما اور فرمایا بے شک میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے نفع دے سکتا ہے نقصان اگر میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں نہ چومتا اور اسی طرح ایک مسلمان کو اسود کو چمتے وقت اور ایمانی کو چھوتے وقت نیت اللہ کی عبادت کی کرنی چاہیے اور اسی طرح بعض اوقات ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے فضیلت کے خاص کر رکھا ہے ان اوقات میں برکت حاصل کی جا سکتی ہے حلال ہے ان اوقات میں بندے کے لیے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے سالح کریں جو شریعت سے ثابت ہے یہ اوقات رمضان کی لالت القدر جو رجا کے ابتدائی دس روز محرم کی دس تاریخ اور رات کا آخری حصہ ہے جمعہ کا دن ہے اور ایسے ہی دوسرے ایام جن کے بارے میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے صحیح دلیلیں موجود ہیں اور جن اوقات کے بارے میں صحیح اور واضح دلیلیں موجود نہ ہوں ان دنوں میں اس نیت سے عمل کرنا مناسب نہیں خاص طور پر جب یہ بدعت اور خرابات میں داخل ہو جائے جیسے کہ بعض لوگ بس خاص دنوں کی مناسبت سے اہتمام کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہوتی اور نہ ہی نبی کریم کی سنت ثابت ہے جیسے عید میلاد النبی شب معراج یا پندرہ شابان کی رات ان راتوں کو یہ لوگ جاگتے ہیں گویا کہ رسول نے ان کے لیے دین کو مکمل نہیں کیا جب آپ نے دو عیدوں کو مسلمانوں کے لیے مقرر کیا تو پھر ہمیں شیطان کی مرضی کے مطابق اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین کو خاص کر دیا اور یوں ان راتوں کو عبادت کے لیے جاگنے والے لوگ بدت کے مرتکب ہوتے ہیں اور گماد کرتے ہیں کہ یہ شریعت کے مطابق ہے پھر صرف اس حد تک نہیں رہتے بلکہ گمراہی میں دور سے دور چلے جاتے ہیں بلکہ ان راستوں کو ان راتوں کو جا کر گانے گائے جاتے ہیں کھیل تماشا کیا جاتا ہے کبھی کبھی تو ان محلوں میں اور مرد ان کا ڈانس تک کر جاتے ہیں ناؤد بلّہ پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آش کے رسول ہیں ہم آش رسول ہیں حالانکہ وہ خود حضور کے احکام کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں اور نئی نئی سنتے گاڑ لیتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے سریحن خلاف ہوتی ہیں آپ سے فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں فمن رغبان سنتی سمن او کا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میرے بھائی ان دو عیدوں کو منانے سے ان دو عیدوں کے علاوہ کسی اور عید کو منانے سے باز رہا کیونکہ یہ تو بدت ہیں جن کی اسلامی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے اسی لیے بعض لوگ خصوصی طور پر رجب میں عمرے کے لیے جاتے ہیں کی سر کی فضیلت اور خصوصیت کہیں بیان نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ملتی دین میں نئی بات ہے بدت ہے ہے عمر کی بہت فضیلت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے البتہ اس کی ادائیگی رمضان میں باقی مہینوں سے فضیلت رکھتی ہے رجب میں عمر کی فضیلت کا کہیں کیوں ذکر نہیں ہے میرے مسلمان بھائی انسان بہت کمزور ہے جیسا ایسا کہ اللہ نے فرمایا وہ خرک انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ علاج کا محتاج ہو جاتا ہے دم و درود کا علاج ہو جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام کو دم کرتے تھے اور آپ کو جبر اسلام نے دم کیا تھا دم کرنا شریف فیل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن دم کے بارے میں چند باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے دم یعنی جاڑ دوں صرف قرآن پاک یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا پھر اچھی دعا سے ہو اس میں نہ کوئی زیادتی ہو اور نہ شرکیہ الفاظ کی ملاوٹ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی نے پیٹ میں درد کی شکایت کی جسم کے جس حصے میں درد ہے وہاں ہاتھ رکھو اور تین بار بسم اللہ پڑھو اور سات مرتبہ اعوذ باللہ و قدرت ہی من شر ما اجد و مسلم اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاوضہ تین پڑھ کر ان پر دھم کرتے تھے یہ جھاڑ جھاڑپوں دم ہے یہ شری دم ہے جس کی مسالے ہیں اور حرام دم یہ ہے کہ جن میں غیر غیر معروف الفاظ ہو اور تلاسم ہو یعنی جو سمجھے نہ جائے جن میں شرکیہ الفاظ ہو جیسے کہ مخلوق میں سے کسی نے مدد مانگنا حالانکہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کسی کی تفیل کسی جا یا جا حشمت کے ساتھ مریض کے لیے شفا مانگنا ایسے جھاڑ بھوڑ کرنا دم کرنا یہ مریض کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دیتا ہے مریض کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا دم کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دم کرنے والا تو شفا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے برادران اسلام اگر آپ کو دم کرانے کی ضرورت پڑے تو کسی نیک اور سالہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کے پاس جائے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے آپ پر خود دم کرے بھائی آپ جادوگروں شبدہ بازوں نجومیوں اور غائب کا دعویٰ کرنے والوں کے قریب بھی مت جائیں اور نہ ہی ان سے شفا طلب کریں اور نہ ضروریات پوری کروائیں حق یہ ہے کہ جادوگر اس وقت جادوگر بنتا ہے جو خدا جب وہ خدا سے کفر کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ نازل ہوا ہے اس کا انکار کرتا ہے بس وہ تو کافر ہے ہی اور اس کا کام بھی کفر پر مبنی ہے لہٰذا اس کے پاس جانا گناہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن سات ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے بچنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک جادو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا يفلح الساحر حيث اتى اور یہی حکم غائب کا دعویٰ کرنے والے نجومی اور شبد آباز کا بھی ہے اور جو علم غیب کا دعویٰ کرے پس وہ کافر ہے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله جو شخص ان گمراہوں کے پاس مستقبل میں ہونے والے کسی واقعے کے بارے میں پوچھنے کی غرض سے جائے گا جیسے کہ یہ پوچھے کہ میرے گھر بچہ ہوگا یا بچی یا یہ سفر میرے لیے مفید ہے مضر تو اس کے بارے میں حضور کی زبان سے خدا کا فیصلہ آ چکا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا جو کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی اس نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا انکار کیا اسی طرح آپ سے فرمایا جو نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے اس کی چالیس راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اسی طرح دم کی طرح تعویز گنڈے بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں قرآن کی آیت لکھی جائے اور وہ اس کو سینے پر لٹکائے یا بچوں کے گلے میں لٹکائے بعض علماء نے اس کی رخصت دی ہے لیکن راجہ قول یہی ہے کہ یہ مکرو ہے لیکن جس نے غیر شریف چیز لٹکا دی جیسے ایسے الفاظ اور باتیں جن کا کوئی معنی نہ ہو یہ جائز نہیں بس جاہل افراد اپنی گاڑی کے شیشے پر کچھ لٹکا دیتے ہیں مثال کے طور پر ٹوٹی ہوئی جوتی جو گاڑی کے آگے لٹکا دی جاتی ہے یہ جائز نہیں ہے اس طرح کڑا پہننا یا دھاگا وغیرہ باندھنا اس طرح ہم کہ ہم اس طرح نظر سے بچ جائیں گے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے یہ توحید کا نہ جاننا ہے اور توکل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق کا الہی جو کوئی چیز لٹکاتا ہے وہ اسی کی سپردگی میں دے دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں نظر سے بچنے اور روز و شب میں اپنی حفاظت کرنے کے لیے کچھ نہیں سکھایا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نظر سے بچنے کی دوائیں نہیں سکھائی اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور حدیث کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی حدیث رسول ہے کہ نظر سے بچنے کی دعا اعوذ بکلمات اللہ من کل کل شیطان وہامہ عین لامہ تو کیا اللہ کی پناہ کے لیے ایک انسان جوتے یا کپڑے کا ٹکڑا وغیرہ کی پناہ میں اللہ کی پناہ کو چھوڑ کر کوئی اس کی پناہ میں جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ عمل جو اس نے کیا ہے یعنی اس نے اس چیز کو جو لٹکاتا ہے وہ در حقیقت اس نے اپنے آپ کو اس کی سپرتی میں دے دیا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ چیز اسے فائدہ دے اور اس کا دفاع کرے حالانکہ یہ نہ فائدہ دے سکتی ہے اور نہ دفاع کر سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا تھا تو فرمایا یہ کیا ہے اس نے عرض کیا یہ کمزوری کی وجہ سے ہے فرمایا رسول وسلم نے کہا کہ اسے فوراً اتار دو یہ تیری کمزوری میں اضافہ کرے گا اور اگر اس حالت میں تیری موت آ گئی تو یہ تیرے ساتھ ہوا تو کبھی تو فلاح نہیں پائے گا ان گمراہ کن چیزوں میں سے ایک چیز دیوالا ہے جیسے کہ محبت کی تعویذ کرنا جو جادوگری کی ایک قسم ہے در حقیقت یہ خامد کو بیوی سے محبت کرنے یا بیوی کو خامد سے محبت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح کی غیر شریف دم جھاڑ پھونک وغیرہ ہیں جن سے ایسے جن میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں پانی وغیرہ میں گھول کر پی جاتے ہیں اور اس طرح شفا حاصل کی جاتی ہے کیا ان کی نظروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں گزرا کہ بے شک پون تعویذات محبت کے تعویذ وغیرہ شرک ہے یوں جب جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچ چکا ہے اور وہ پھر بھی اس راستے پر جا رہے ہیں تو وہ یقیناً گمراہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ہدایت کے راستے کو تلاش کریں اس طرح جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو در حقیقت ہم آپ کو ایک ایسے صاف ستھرے پانی کے چشمے پر لے کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ جس کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی آپ کی ساری زندگی کو سیراب کر دے گا یہ چشمہ یہ چشمہ حیات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبئی صافی سے نکلتا ہے اس میں انسانی زندگی گزارنے کے لیے سیرت پاک کا بہترین نمونہ موجود ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں ان کو منوان تسلیم کرنا چاہیے اور ان پر عمل کر کے اپنی دنیا آخرت کے نجات کا سامان کرنا چاہیے یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ترجمہ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور نہ خوشی نہ پائیں اور کے ساتھ قبول کر لیں سورہ نساء کی آیت میں مسلمان یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام زندگی ہمارے لیے وضع کیا ہے در حقیقت وہ کامل نظام زندگی ہے اس میں انسانی زندگی سے متعلق تمام قوانین وضع کر دیے گئے ہیں کسی خاص طبقہ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک پہلو کے لیے ہے اور دوسرے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے لہٰذا یہ قطن جائز نہیں کہ ہم اس دین حنیف کو اس نظام حیات کو مکمل نظام حیات کو کسی ایک پہلو کو بھی دوسرے سے جدا یا کسی ایک شعبہ زندگی کو وہ سیاسی ہو اقتصادی ہو دوسرے سے جدا اور پوری زندگی کے اندر جیسے کہ آئے تھے میں میں کہ پوری زندگی کے اندر اس نظام زندگی کو کو جاری اور ساری کرے اور اس کو اور اس پر عمل کرے میرے بھائی ایک مومن زندگی کے تمام پہلو کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتا ہے اس کی مکمل عبادت کرتا ہے وہ کسی پہلو کو دوسرے پہلو سے جدا نہیں کرتا کیونکہ دین اسلام دار حقیقت ایسا نظام زندگی انسان کے لیے لایا ہے جو اس کی فطرت بشریت سے قریب تر ہے جیسے فطرت سلیم قبول کرتی ہے جسے فطرت سلیم قبول کرتی ہے اور جو بھی اس سرات مستقیب اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر کہیں اور جائے پہلا ڈھونڈنے لگے گا در حقیقت وہ گبراہی کی طرف جائے گا اور تباہی کی جانب جائے گا جیسے کہ ارشاد ہے کی ترجمہ ہے اور یہ میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا مستقیم ہے سو اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو وہ راہیں تمہیں اللہ کی طرف سے جدا کر دیں گی اللہ کی محبت اس کا خوف اور اس سے امید عباد اللہ کا بنیادی اصول ہے اس سے امید رکھنا ہی عباد اللہ کا بنیادی اصول ہے ہم اللہ کی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس امید پر رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اجر کو ضائع نہیں کریں گے اور یقیناً جنت ہمارا ٹھکانا ہوگا اور میں آخر میں اس گروہ کے بارے میں جو کہ اللہ کے نزدیک نیک درین بندو کا گروہ ہے کہ قرآن کی آیات میں ان کا کس انداز سے ذکر کیا گیا ہے قرآن اس کا ذکر کروں گا اور اس کے بارے میں بات کروں گا جیسے کہ قرآن میں آیا ہے يدعون يبتغون الى ربهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا یعنی وہ لوگ جنہیں یہ جن کو پکارتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں ان میں سے کون زیادہ تقرب الہی حاصل کرتے ہیں اور وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زیادہ ہے یعنی یہ خود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب چاہتا ہے اس کے عذاب سے خوف زدہ ہے اس سے ہدایت چاہتا ہے وہ اللہ کی طرف ہاتھ پلائے تو ہم اس سے بھاگتے ہیں میرے مسلمان بھائی وہ راستہ ہے اور سرات مستقیم کا راستہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں یہ وہ شریعت اسلامی ہے یہ وہ دین اسلامی ہے جسے رب العالمین نے آپ نے ان نیک بندوں کے لیے چنا جو ہدایت کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں اور رضا الہی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی عبادت اسی طرح کریں جیسے کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے اگر ہم اس کی عبادت اس کے احکامات کے مطابق بجا لائیں گے تو وہ یقیناً ہمیں اس گروہ میں شامل کر لے گا جس کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کا وعدہ کیا ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياتا طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ترجمہ جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ایمان والا ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا کریں گے اور نیک اعمال کا بہترین بدلہ انہیں ضرور ملے گا اس ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ہر حال میں چاہے خوشی ہو کہ غمی تنگ دستی ہو کہ آسانی اور کشادگی صرف اللہ ہی کو یاد کرے اس سے مدد طلب کریں وہی ہماری مشکلات اور مصائب کو آسان کر دے گا اور وفات کے وقت روح اپنے قبض میں جب ایسے قبض کرے گا کہ محسوس ہی نہ ہوگی اسی طرح ایک دوسری جگہ بشارت دی گئی ہے ارشاد باری تعالی ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تخافوا تخافوا ولا تحزنوا اللہ چکا التي كنتم توعدون ترجمہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے اسی طرح مومنین حق کے لیے قبر میں اتارتے وقت یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ قبر کو ان کے لیے کشادہ کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی قبر میں سے انہیں جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ سکیں گے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکے کے جانے وقت کے بارے میں بھی یہ خوشخبری دی ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اس دنوں گھبراہٹ سے محفوظ اور بے خوف ہوں گے اسی طرح اس گروہ کے لیے حساب و کتاب میں آسانی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر سے سیراب ہونے کی بشارت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اس گروہ کے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے اور وہ پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا اللہ کی رضا اور اس کے غضب سے بچنے کی خوشخبری جنت میں داخلے کی بشارت رب العالمین کا دیدار اور ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا نبیوں شہیدوں اور صدیقوں کا ساتھ نصیب ہوگا یہ وہ بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے رائے حق پر استقامت دکھانے اور شرک و بدت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے لوگوں کے لیے اس گروہ کے لیے جو اس پر قائم ہے اور رہے گا دی ہیں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس گروہ میں شامل کرے اور واقع اس رائے حق پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق دے اور شرک و بدت اور خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اس رات مستقیم پہ قائم رکھے دعانا الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم بھائی ہمیں امید ہے کہ آپ اپنی تجاویز اور مشروع سے نوازیں گے جو ہمارے لیے ایک جانب خوشی اور مسرت کا باعث ہوں گے اور دوسری جانب بہتر کارکردگی کا آپ اس پتہ پر اپنے مشورے اور تجاویز ارسال کر سکتے ہیں ادارہ تسجیدات موتا برعیدہ سواد بے ایک صفر ایک آٹھ یعنی ایک ہزار اٹھارہ